يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم اخرين لم ياتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم سماعون للكذب اكالون للسحت فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراه فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے پیچھے اپنا دل رنجیدہ خاطر نہ کیجیے جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں خواہ وہ ان منافقوں میں سے ہوں جو کہ زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کے دل بے ایمان ہیں اور خواہ وہ یہودیوں میں سے ہوں جو غلط باتوں کے سننے کے عادی ہیں اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے باتوں کے اصلی موقعوں کو چھوڑ کر انہیں بے اسلوب اور متغیر کر دیا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر تم یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا اور اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو الگ تھلگ رہنا جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اے نبی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت میں سے کسی چیز کے مختار نہیں اللہ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت سخت سزا ہے یہ کان لگا لگا کر جھوٹ کے سننے والے اور جی بھر بھر کر حرام کھانے والے ہیں اگر یہ آپ کے پاس اے نبی آئیں تو آپ کو اختیار ہے خواہ ان کے آپس کا فیصلہ کیجیے خواہ ان کو ٹال دیجیے اگر آپ ان سے منہ پھیریں گے تو بھی یہ آپ کو ہرگز کوئی ذرا نہیں پہنچا سکتے اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجیے عدل والوں کے ساتھ اللہ محبت کرتے ہیں تعجب کی بات ہے کہ وہ اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے جس میں احکام الہی ہیں آپ کو اے نبی حکم بناتے ہیں پھر اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں دراصل یہ ایمان و یقین والے ہیں ہی نہیں ہم نے تورات نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت و نور ہے یہودیوں میں اسی تورات کے ساتھ اللہ کے ماننے والے انبیاء اور اہل اللہ اور علماء فیصلے کرتے تھے کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پر اقراری گواہ تھے اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف میرا ڈر رکھو میری آیتوں کو تھوڑے تھوڑے مول پر نہ بیچو جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وہی کے ساتھ فیصلہ نہ کریں وہ پورے اور پختہ کافر ہیں سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے ذاتی قیاس اور نفسانی خواہشات کی مذمت ان آیتوں میں ان لوگوں کی مذمت بیان ہو رہی ہے جو رائے قیاس اور خواہش نفسانی کو اللہ کی شریعت پر مقدم رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نکل کر کفر کی طرف دوڑتے بھاگتے رہتے ہیں گو یہ لوگ زبانی ایمان کے دعوے کریں لیکن ان کا دل ایمان سے خالی ہے منافقوں کی یہی حالت ہے کہ زبان کے کھرے دل کے کھوٹے اور یہی خصلت یہودیوں کی ہے جو اسلام اور اہل اسلام کے دشمن ہیں یہ جھوٹ کو مزے مزے سے سنتے ہیں اور دل کھول کر قبول کرتے ہیں لیکن سچ سے بھاگتے ہیں بلکہ نفرت کرتے ہیں اور جو لوگ رسول اللہ کی مجلس میں نہیں آتے یہ یہاں کی وہاں لگاتے ہیں ان کی طرف سے جاسوسی کرنے کو آتے ہیں پھر نالائقی یہ کرتے ہیں کہ بات کو بدل ڈالتے ہیں مطلب کچھ ہو لے کچھ اڑاتے ہیں ارادے یہی ہیں کہ اگر تمہاری خواہش کے مطابق کہے تو مان لو طبیعت کے خلاف ہو تو دور رہو کہا گیا ہے کہ یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں اتری تھی جن میں ایک کو دوسرے نے قتل کر دیا تھا اب کہنے لگے چلو رسول اللہ کے پاس چلیں اگر دیت جرمانے کا حکم دیں تو منظور کر لیں گے اور اگر قصاص بدلے کو فرمائیں تو نہیں مانیں گے لیکن زیادہ صحیح بات یہ کہ وہ ایک زناکار کو لے کر آئے تھے ان کی کتاب تورات میں دراصل حکم تو یہ تھا کہ شادی شدہ زانی کو سنگسار کیا جائے لیکن انہوں نے اسے بدل ڈالا تھا اور سو کوڑے مار کر منہ کالا کر کے اور الٹا گدھے پر سوار کر کے رسوائی کر کے چھوڑ دیتے تھے جب ہجرت کے بعد ان میں سے کوئی زنا کاری کے جرم میں پکڑا گیا تو یہ یعنی یہودی کہنے لگے آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں اور آپ سے اس کے بارے میں سوال کریں اگر آپ بھی وہی فرمائیں جو ہم کرتے ہیں تو اسے قبول کر لیں اور اللہ کے ہاں بھی یہ ہماری سند ہو جائے گی رجم کو فرمائیں تو نہیں مانیں گے چنانچہ یہ آئے اور رسول اللہ سے ذکر کیا کہ ہمارے ایک مرد عورت نے یہ بدکہری کی ہے ان کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا تمہارے ہاں تورات میں کیا حکم ہے انہوں نے کہا ہم تو اسے رسوا کرتے ہیں اور کوڑے مار کر چھوڑتے ہیں یہ سن کر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو یہودی تھے اور مسلمان ہو کر صحابی ہو گئے تھے فرمایا جھوٹ کہتے ہو تورات میں سنگزار کرنے کا حکم ہے لاؤ تورات پیش کرو انہوں نے تورات کھولی لیکن آیت رجم پر ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے کی سب عبارت پڑھ کر سنائی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سمجھ گئے اور آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ کو تو ہٹا ہاتھ ہٹایا تو سنسار کرنے کی آیت موجود تھی اب تو انہیں بھی اقرار کرنا پڑا پھر رسول اللہ کے حکم سے زانیوں کو سنسار کر دیا گیا راوی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ اس زانی عورت کو پتھروں سے بچانے کے لیے اس کے آڑے آ جاتا تھا یہ روایت بخاری مسلم نیز ابو داود ابن حبان وغیرہ میں ہے اور سند سے مروی ہے کہ یہودیوں نے کہا ہم تو اسے کالا منہ کر کے کچھ مار پیٹ کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور آیت کے ظاہر ہونے کے بعد انہوں نے کہا ہے تو یہی حکم لیکن ہم نے تو اسے چھپا لیا تھا جو پڑھ رہا تھا اسی نے رجم کی آیت پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا جب اس کا ہاتھ اٹھوایا تو آیت لپکتی ہوئی نظر آئی ان دونوں کے رجم کرنے والوں میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے سنن نبی داؤد کی روایت میں ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آدمی بھیج کر رسول اللہ کو بلوایا تھا اپنے مدرسے میں گدی پر رسول اللہ کو بٹھایا تھا اور جو تورات آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا وہ ان کا بہت بڑا عالم تھا مسند احمد میں ہے کہ ایک شخص کو یہودی کالا منہ کیے لے جا رہے تھے اور اسے کوڑے بھی مار رہے تھے تو رسول اللہ نے بلا کر ان سے ماجرا پوچھا انہوں نے کہا کہ اس نے زنا کیا ہے رسول اللہ نے فرمایا کیا زانی کی یہی سزا تمہارے ہاں ہے یعنی تورات میں کہا ہاں رسول اللہ نے ان کے ایک عالم کو بلا کر اسے سخت قسم دے کر پوچھا تو اس نے کہا کہ اگر آپ ایسی قسم نہ دیتے تو میں ہر کس نہ بتاتا بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں دراصل زنا کاری کی سزا سنساری ہے لیکن چونکہ امیر الامر اور شرفا لوگوں میں یہ بدکاری بڑھ گئی تھی اور انہیں اس قسم کی سزا دینی ہم نے مناسب نہ جانی اس لیے انہیں تو چھوڑ دیتے تھے اور حکم ربانی مارا نہ جائے اس لیے غریب غربا کم حیثیت لوگوں کو رجم کرا دیتے تھے پھر ہم نے رائے زنی کی کہ آؤ کوئی ایسی تجویز کرو کہ شریف اور غیر شریف امیر اور غریب سب پر اکساں جاری ہو سکے چنانچہ ہمارا سب کا اس بات پر اجماع ہوا کہ منہ کالا کرا دیں اور کوڑے لگائیں یہ سن کر رسول اللہ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو سنسار کرو چنانچہ انہیں رجم کر دیا گیا اور رسول اللہ نے فرمایا اے اللہ میں پہلا وہ شخص ہوں جس نے آپ کے ایک مردہ حکم کو زندہ کیا اس پر آیت یا ایوہ لا یحزن کا سے ہم الكافرون تک ناصل ہوئی یعنی سور معدہ کی آیت نمبر 67 اور 68 انہی یہودیوں کے بارے میں اور آیت میں ہے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے ظالم ہیں اور آیت میں ہیں فاسق ہیں یہ روایت مسلم ابی داود نسائی القبرا ابن ماجہ وغیرہ میں ہے دراصل تورات وغیرہ کا منگوانا ان کے عالموں کو بلوانا یہ سب انہیں الزام دینے کے لیے تھا نہ اس لیے تھا کہ وہ اسی کے ماننے کے مکلف ہیں نہیں بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واجب العمل ہے اس سے مقصد ایک تو رسول اللہ کی سچائی کا اظہار تھا کہ اللہ کی وہی سے آپ نے معلوم کر لیا کہ ان کی تورات میں بھی حکم رجم موجود ہے اور یہی نکلا دوسرے ان کی رسوائی کے انہیں پہلے کے انکار کے بعد اقرار کرنا پڑا اور دنیا پر ظاہر ہو گیا کہ یہ لوگ فرمان اللہ کے چھپا لینے والے اور اپنی رائے قیاس پر عمل کرنے والے ہیں اور اس لیے بھی کہ یہ لوگ سچے دل سے رسول اللہ کے پاس کچھ اس لیے نہیں آئے تھے کہ رسول اللہ کے حکم برداری کریں گے بلکہ محض اس لیے آئے تھے کہ آپ سے بھی اپنے اجماع کے موافق پائیں تو لے لیں گے ورنہ ہرگز قبول نہ کریں گے اس لیے فرمان ہے کہ جنہیں اللہ گمراہ کر دیں آپ اے نبی ان کی کسی قسم کی راستی کے مختار نہیں ہیں ان کے گندے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ اللہ کا نہیں ہے یہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوں گے آخرت میں داخل نار ہوں گے یعنی آگ میں جا داخل ہوں گے یہ باطل کو کان لگا کر مزے لے کر سننے والے ہیں رشوت جیسی حرام چیز کو دن دہاڑے کھانے والے ہیں بھلا ان کے نجس دل کیسے پاک ہوں گے اور ان کی دعائیں اللہ کیسے سنیں گے اگر یہ آپ کے پاس اے نبی آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ ان کے فیصلے کیجئے یا نہ کیجئے اگر آپ ان سے منہ پھیر لیں جب بھی یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ ان کی اتباع حق نہیں بلکہ اپنی خواہشوں کی پیروی ہے بعض بزرگ کہتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے اس آیت سے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ اللہ پھر آگے اللہ نے فرمایا اگر آپ اے نبی ان میں فیصلے کریں تو عدل و انصاف کے ساتھ کریں گو یہودی خود ظالم ہیں اور عدل سے ہٹے ہوئے ہیں اور جان رکھیے کہ اللہ تعالیٰ عادل لوگوں سے محبت رکھتے ہیں یہودیوں کی خباست کا بیان پھر ان کی خباصت بدباطنی اور سرکشی بیان ہو رہی ہے کہ ایک طرف تو اس کتاب اللہ کو چھوڑ رکھا ہے جس کی تابے داری اور حقانیت کے خود قائل ہیں دوسری طرف اس جانب جھک رہے ہیں جسے نہیں مانتے اور جسے جھوٹ مشہور کر رکھا ہے اور پھر اس میں بھی نیت بد ہے کہ اگر وہاں سے ہماری خواہش کے مطابق حکم ملے تو لے لیں گے ورنہ چھوڑ چھاڑ دیں گے تو فرمایا کہ یہ کیسے آپ کی اے نبی حکم برداری کریں گے انہوں نے تو تورات کو بھی چھوڑ رکھا ہے جس میں حکم اللہ ہونے کا اقرار انہیں بھی ہے لیکن پھر بھی بے ایمانی کر کے اس سے پھر جاتے ہیں پھر اس تورات کی مدحت و تعریف بیان فرمائی جو اللہ نے اپنے برگزیدہ رسول موسا ابن عمران علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی کہ اس میں ہدایت و نورانیت تھی انبیاء علیہم السلام جو اللہ کے زیر فرمان تھے اسی پر فیصلہ کرتے رہے یہودیوں میں اسی کے احکام جاری کرتے رہے تبدیل تحریف سے بچے رہے اور ربانی یعنی عابد علماء اور احبار یعنی دی علم لوگ بھی اس روش پر رہے کیونکہ انہیں یہ پاک کتاب سونپی گئی تھی اور اس کے اظہار کا اور اس پر عمل کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ شاہد تھے اب تمہیں چاہیے کہ بجز اللہ کے کسی اور سے ایسے نہ ڈرو ہاں قدم قدم اور لمحہ لمحہ پر خوف الہی رکھو میری آیتوں کو تھوڑے تھوڑے مول پر فروخت نہ کیا کرو جان لو کہ اللہ کی وہی کا حکم جو نہ کرے وہ کافر ہے اس میں دو قول ہیں جو ابھی بیان ہوں گے انشاءاللہ ان آیتوں کا ایک اور شان نزول بھی سن لیجئے ابن عباس رضی اللہ عنما سے مروی ہے کہ ایسے لوگوں کو اس آیت میں تو کافر کہا دوسری میں ظالم تیسری میں فاسق بات یہ ہے کہ یہودیوں کے دو گروہ تھے ایک غالب تھا دوسرا مغلوب تھا ان کی آپس میں اس بات پر صلاح ہوئی تھی کہ غالب ذی عزت فرقے کا کوئی شخص اگر مغلوب ذلیل فرقے کے کسی شخص کو قتل کر ڈالے تو پچاس وسق دیت دے اور ذلیل لوگوں میں سے کوئی عزیز شخص کو قتل کر دے تو ایک سو وسق دیت دے یہی رواج ان میں چلا آ رہا تھا جب رسول اللہ مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے اس کے بعد ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ان کے نیچے والے یہودیوں میں سے کسی نے کسی اونچے یہودی کو مار ڈالا یعنی بڑے مرتبے والے کو یہاں سے یعنی بڑے مرتبے والے یہودیوں کے پاس سے کم مرتبہ والے یہودیوں کے پاس آدمی گیا اور کہا کہ لاؤ سو وسق دیت میں دلواؤ وہاں سے جواب ملا کہ یہ سریح ناانصافی ہے کہ ہم دونوں ایک ہی قبیلے کے ایک ہی دین کے ایک ہی نصب کے ایک ہی شہر کے پھر ہماری دیت کم اور تمہاری زیادہ کیوں ہم چونکہ اب تک تم سے دبے ہوئے تھے اس ناانصافی کو بادل ناخواستہ برداشت کرتے رہے لیکن اب جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عادل بادشاہ یہاں آ گئے ہیں ہم تمہیں اتنی ہی دیت دیں گے جتنی تم ہمیں دو اس بات پر ادھر ادھر سے آستینیں چڑھ گئیں پھر آپس میں یہ بات طے ہوئی کہ اچھا اس جھگڑے کا فیصلہ رسول اللہ کو سونپ دیا جائے لیکن اونچی قوم کے لوگوں نے اپنے آپس میں جب مشورہ کیا تو ان کے سمجھداروں نے کہا دیکھو اس سے ہاتھ دھو رکھو کہ رسول اللہ کسی ناانصافی کا حکم کریں یہ سریح زیادتی ہے کہ ہم آدھی دیں اور پوری لیں اور فی الواقع ان لوگوں نے دب کر اسے منظور کیا تھا اب جو تم نے رسول اللہ کو حکم اور ثالث مقرر کیا ہے تو یقیناً تمہارا یہ حق مارا جائے گا کسی نے رائے دی کہ اچھا یوں کرو کسی کو رسول اللہ کے پاس چپکے سے بھیج دو وہ معلوم کر آئے کہ آپ فیصلہ کیا کریں گے اور اگر ہماری موافقت میں ہو تو بہت اچھا چلو اور ان سے حق حاصل کر آؤ اور اگر خلاف ہو تو بس الگ تھلگ ہی اچھے ہیں چنانچہ مدینے کے چند منافقوں کو انہوں نے جاسوس بنا کر رسول اللہ کے پاس بھیجا یہاں وہ پہنچے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتار کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں فرقوں کے بد ارادوں سے مطلع فرما دیا یہ روایت مسند احمد نیز طبری میں موجود ہے اور طبرانی میں بھی ہے یہ بہت ممکن ہے کہ ادھر یہ واقعہ ہوا ادھر زنا کا قصہ واقع ہوا جس کا تفصیلی بیان گزر چکا ہے اور ان دونوں پر یہ آیتیں نازل ہوئیں واللہ عالم ہاں ایک بات اور ہے جس سے دوسری شان نزول کی تقویت ہوتی ہے وہ یہ کہ اس کے بعد ہی فرمایا ہے وہ کتب نہ علیہ ہم فیحا یعنی ہم نے یہودیوں پر تورات میں یہ حکم فرض کر دیا تھا کہ جان کے عوض میں جان آگ کے عوض میں آنکھ و اللہ عالم پھر انہیں کافر کہا گیا جو اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اللہ کی اتاری ہوئی وہی کے مطابق فیصلے اور حکم نہ کریں گو یہ شان نزول کے اعتبار سے بقول مفسرین اہل کتاب کے بارے میں ہے لیکن حکم کے اعتبار سے ہر شخص کو شامل ہے بنو اسرائیل کے بارے میں اتری اور اس امت کا بھی یہی حکم ہے جیسا کہ تفسیر تبری میں بات موجود ہے تفسیر تبری ہی میں ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رشوت حرام ہے اور رشوت ستانی کے بعد کسی شرعی مسئلے کے خلاف فتویٰ دینا کفر ہے سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے وہی ربانی کے خلاف آمدن یعنی جان بوجھ کر فتویٰ دیا جاننے کے باوجود اس کے خلاف کیا وہ کافر ہے ابن عباس صدی اللہ عنہما فرماتے ہیں جس نے اللہ کے فرمان کا انکار کیا اس کا یہ حکم ہے تو جس نے انکار تو نہ کیا لیکن اس کے مطابق نہ کہا وہ ظالم اور فاسق ہے خواہ اہل کتاب ہو خواہ کوئی اور بھی شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں میں جس نے کتاب اللہ کے خلاف فتویٰ دیا وہ کافر ہے اور یہودیوں میں دیا ہو تو ظالم ہے اور نصرانیوں میں دیا تو فاسق ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس کا کفر اس آیت کے ساتھ ہے تاؤس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا کفر اس کے کفر جیسا نہیں جو سرے سے اللہ و رسول قرآن اور فرشتوں وغیرہ کا منکر ہو عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کفر کفر سے کم ہے اسی طرح ظلم و فسق کے بھی ادنا اعلیٰ درجے ہیں اس کفر سے وہ ملت اسلام سے پھر جانے والا نہیں ہو جاتا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ کفر نہیں جس کی طرف تم جا رہے ہو سعودی عرب کے نامور عالم شیخ صالح فوزان الفوزان کی کتاب التوحید کی شرح میں کفر اکبر اور کفر اصغر کی قسمیں قرآن اور سنت اور صلف صالحین کی روشنی میں ان کی سمجھ کے بارے میں دیکھے جا سکتے ہیں سامعین انشاء اللہ اس کتاب میں کفر اکبر اور کفر اصغر کی قسمیں مع ان کے دلائر اور مثالوں کے دی گئی ہیں اس کتاب کا مطالعہ انشاء اللہ تعالی بے حد اہمیت کا حامل ہے اور ازحد مفید بھی